حضرت مصور بن محرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے دنوں میں روانہ ہوئے اور حدیث بیان کی کہا کہ پھر مشرقین کی طرف سے عروہ بن مسعود آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگا اور اس اسنا میں وہ آپ کی داڑھی مبارک کو بھی ہاتھ لگاتا تھا جبکہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کھڑے ہوئے تھے ان کے ہاتھ میں تلوار اور سر پر خوت تھی تو انہوں نے اپنی تلوار کے دستے سے اروا کے ہاتھ کو ٹھوکا دیا اور کہا آپ کی داڑھی مبارکہ سے اپنا ہاتھ دور رکھ اروا نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور پوچھا یہ کون ہے صحابہ نے کہا یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ہیں سنن ابو داود حدیث نمبر چار ہزار چھ سو پچپن